کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں کھینچے جا رہے ہیں دماغ کچھ کہتا ہے دل کچھ اور ایک طرف ذمہ داری ہے دوسری طرف خواہش مجھے تو اکثر ایسا لگتا ہے آج ہم جس کتاب کے ایک حصے پر بات کر رہے ہیں اس نے مجھے اسی اندرونی کھینچا تانی پر بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے ہم سید جہان زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک سے ایک آئیڈیا لے رہے ہیں جو اسی کشمکش کے بارے میں ہے جو ہمارے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے جی اور یہ کوئی خیالی بات نہیں یہ ہم سب کی روزمرہ کی حقیقت ہے کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ اصل لڑائی باہر نہیں ہمارے اندر ہے یہ تضادات صرف مختلف وقتوں میں نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی لمحے میں ایک ہی فیصلے کے دوران ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس الجھن کو تھوڑا سلجھا کر دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی پر دفتر سے لے کر گھر تک کیسے اثر ڈالتی ہے اور سب سے بڑا سوال جو مجھے بہت اہم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مستقل کنفیوژن اور بے چینی کے بیچ جسے کتاب میں اطمینان قلب کہا گیا ہے وہ سکون کیسے مل سکتا ہے آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹھوس مثال لیتے ہیں جیسے دفتر کی زندگی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ کشمکش روز نظر آتی ہے آپ کو عزت بھی چاہیے لیکن اصولوں پر قائم بھی رہنا ہے آپ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کا حق مارے بغیر تعلقات بھی بچانے ہیں لیکن سچ بولنے کی قیمت پر نہیں یہ سب ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی فیصلے کے وقت ہو رہا ہوتا ہے بالکل اور یہی کیفیت صرف دفتر تک محدود نہیں آپ تعلیمی میدان کو دیکھ لیں ایک طالب علم کو اچھے گریڈز بھی چاہیے اور حقیقی علم بھی امتحانی نظام اسے نمبروں کی طرف دھکیلتا ہے جبکہ اس کا باطن گہرائی چاہتا ہے استاد کے سامنے بھی یہی تضاد ہے کہ نصاب مکمل کروانا ہے یا طلبہ کے ذہنوں میں سوال پیدا کرنا ہے صحیح مطلب ادارے کی کارکردگی دکھانی ہے یا فکری آزادی کو فروغ دینا ہے یہ تو ہوئی عملی زندگی کی بات فکری سطح پر بھی تو انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے روایت کا احترام بھی کرنا ہے اور نئے سوالات اٹھانے کی جرت بھی کرنی ہے ماضی کی حکمت کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور مستقبل کی تشکیل بھی کرنی ہے جی اور اگر ایک طرف جکاؤ ہو تو جمود کا خطرہ دوسری طرف جائیں تو اپنی جڑوں سے کٹ جانے کا اندیشہ یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے جو انسان کی شناخت کے اندر جاری رہتا ہے اور اگر جذباتی میدان کی بات کریں تو وہاں یہ تضاد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے محبت بھی چاہیے اور خود مختاری بھی کوئی قریب آئے یہ بھی خواہش ہے لیکن ذاتی حدود کا احترام بھی لازم ہے مضبوط بھی دکھنا ہے اور یہ بھی چاہنا ہے کہ کوئی ہماری کمزوریوں کو قبول کرے بالکل اور اس دواجی زندگی میں تو یہ روز کا معاملہ ہے میاں بیوی ایک ہی وقت میں اپنا حق بھی چاہتے ہیں اور تعلق بھی بچانا چاہتے ہیں محبت اور انا یوں سمجھیں کہ ایک ہی بستر پر موجود رہتے ہیں اور والدین کی ذمہ داریوں میں تو یہ بہت ہی نمایاں ہیں آپ بچے کو خود اعتمادی بھی دینا چاہتے ہیں اور اسے ہر غلطی سے بچانا بھی چاہتے ہیں رہنمائی اور آزادی کے درمیان توازن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقیناً اور یہ صرف ذاتی زندگی نہیں ہے معاشی اور سیاسی میدانوں میں بھی یہی ہوتا ہے زیادہ کمانے کی خواہش بھی ہے اور سادہ زندگی کی چاہت بھی منافع اور دیانت کا ٹکراؤ اور سیاست میں دیکھ لیں آزادی اظہار کی حمایت بھی کرنی ہے اور سماجی نظم کو برقرار بھی رکھنا ہے اصولی سیاست اور عملی مفاہمت کی کشمکش ان تمام مثالوں سے ایک بات تو واضح ہے اصل مشکل یہ نہیں کہ راستے دو ہیں بلکہ یہ کہ دونوں ہی اپنی جگہ درست لگتے ہیں یہی تو اہم نقطہ ہے انسان کو لگتا ہے کہ ایک قدر کو چننے سے دوسری چھوٹ جائے گی مثال کے طور پر اگر حق بات کہی تو تعلقات خراب ہونے کا ڈر اگر تعلقات بچائے تو ضمیر پر بوجھ یا کیریئر کو وقت دیا تو خاندان متاثر خاندان کو ترجیح دی تو معاشی ترقی سست تو یہ بیک وقت موجود تضادات ہی دراصل انسان کے اندر اضطراب یا انزائٹی پیدا کرتے ہیں ایسا کیوں ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان متضاد قدروں کی درجہ بندی کرنے کے لیے ایک کوئی واضح معیار یا پیمانہ نہیں ہوتا ہر کشش اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہم لہماتی دباؤ میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قطب نما کوئی کمپس نہیں ہے ہم بس موقع کی مناسبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کبھی معاشرتی دباؤ میں کبھی وقتی فائدے کے لیے بالکل اور جب ہمارے فیصلے کسی مستقل اصول پر مبنی نہیں ہوتے تو وہ بکھرے ہوئے رہتے ہیں آج ایک فیصلہ کیا کل اس کے بالکل الٹ یہ بے ترتیبی اور اندرونی انتشار ہی دراصل اس طرح کی جڑ ہے ہمیں لاشعوری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی سمت نہیں ہے تو اس کنفیوژن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے یہ تضادات ترتیب پا سکیں جی یہاں کتاب میں ہدف کا تصور متعارف کروایا گیا ہے جو فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے جب زندگی کا ایک شعوری ہدف متعین ہو جائے تو ہر انتخاب کو اسی معیار پر پرکھا جاتا ہے اچھا تو پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ کون سا راستہ آسان یا مقبول ہے جی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ میرے بنیادی مقصد سے ہم آہنگ ہے لیکن ہدف تو دنیاوی بھی ہو سکتا ہے جیسے شہرت یا دولت کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے وقتی طور پر شاید ہو جائے لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ وہ خود ساختہ ہدف کسی نئے تضاد کو جنم دے سکتا ہے اس کے برعکس جب انسان اس ہدف کو پہچانتا ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے جیسے خدا کی بندگی عدل یا اخلاقی تکمیل تو فیصلوں کو ایک اعلیٰ مرکز مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار مستقل ہو جاتا ہے اور کنفیوژن کم ہو جاتی ہے بالکل پھر سوال کون سا راستہ زیادہ فائدہ مند ہے سے بدل کر کون سا راستہ زیادہ حق پر مبنی ہے ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے یہ اعلیٰ اور حق کا راستہ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن حق کے راستے پر تو بظاہر نقصان بھی ہو سکتا ہے پھر اطمینان کیسے ملے گا یہ بہت اہم سوال ہے اطمینان قلب کا تعلق نتیجے سے کم اور نیت اور سم سے زیادہ ہوتا ہے جب انسان اپنی فطرت اور اعلیٰ مقصد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو بظاہر نقصان کے باوجود اندرونی سکون باقی رہتا ہے اچھا یعنی سکون اور آرام میں فرق ہے ہو سکتا ہے آپ کو مالی آرام نہ ملے پریشانی ہو لیکن دل میں ایک سکون ہوگا کہ آپ نے خود کو دھوکہ نہیں دیا جی بالکل دل جانتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد سے وفاداری کی ہے اس لیے پچھتاوا کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے تو جو بے چینی ضمیر پر بوجھ بن کر رہتی ہے اس سے نجات مل جاتی ہے یقیناً اور پھر یہ تضادات آپ کو دشمن نہیں لگتے تو کیا یہ تضادات ایک طرح سے ہمارے لیے تربیتی مراحل ہیں بالکل یہ دباؤ انسان کو ایک سطحی خودکار زندگی سے نکال کر ایک شوری زندگی کی طرف لاتا ہے یہ اسے خود سے وہ بڑے سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے جو آرام دہ زندگی میں کبھی ذہن میں نہیں آتے کہ میں کون ہوں میرا مقصد کیا ہے جی اور اگر زندگی میں کوئی کشمکش نہ ہو تو شاید انسان کبھی اپنا کمپاس تلاش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے اور جب یہ سوالات واضح ہونے لگتے ہیں تو انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر قربانی نقصان نہیں ہوتی بعض اوقات ایک قدر کی قربانی دراصل ایک اعلیٰ قدر کی حفاظت ہوتی ہے صحیح کہا جیسے انصاف کے لیے وقتی فائدے کو چھوڑ دینا یا سچائی کے لیے کسی تعلق کی قربانی دے دینا تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کنفیوژن سے مکمل نجات تضادات کے ختم ہونے میں نہیں بلکہ ایک ایسے مرکزی ہدف کو پانے میں ہے جو ان تمام تضادات کو ایک ترتیب دے سکے جی اور جب دل خدا کی رضا اور اپنی فطری ذمہ داری کو معیار بنا لیتا ہے تو انسان انتخاب کرتے وقت بکھرتا نہیں اس کے فیصلے شاید کامل نہ ہوں مگر مطمئن ضرور ہوتے ہیں اور یہی اطمینان اس یقین کی طرف لے جاتا ہے کہ زندگی کے مترازی اور متضاد راستوں کے درمیان بھی ایک سیدھا راستہ موجود ہے لیکن یہ سب کہنے اور سمجھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ جب انسان زندگی کے طوفان کے بیچ میں کھڑا ہو جہاں ہر طرف سے شور اور دباؤ ہو اس لمحے میں وہ اپنی زندگی میں اس سیدھے راستے کی سمت کو کیسے پہچانے یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے